جنت کی ایک چشمے کو سلسبیل کہا ہے نا اس نے تو یہ ہے جو بہتا ہوا چلا جائے اور کیسے چلا جائے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ اب تو خیر ملتا ہی نہیں مٹی کا تیل وہ بیچنے والے آتے تھے باہر آواز دیا کرتے تھے کہ بیوی جی مٹی کا تیل لے لو پھر آگے گیا سال سے بھی ایسا چشمہ آب حیات کا جو جاتا ہوا راستے میں آوازیں دیتا جائے کہ اب راستہ کدھر کو جانا ہے پانی لے لو پانی لے لو روکے نہیں رزق کے چشموں کو روکے نہیں کھلا رکھے تو اسراف نہ ہو کہ بے جا مقامات کے اوپر وہ صرف ہونا شروع ہو جائے یہ عباد الرحمان کی یہ چیزیں آتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا کہ خلافت کسے کہتے ہیں یار میں تو کوئی لمبا چوڑا فلاسفر نہیں ہوں یہ بات تو نہیں میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ خلافت یہ ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے مال لیا اور کہاں صرف کیا بھائی اتنی سی بات میں جانتا ہوں تو اس سے بڑھ کے اور کہنے کی بات کیا رہ جاتی ہے کیسے لیا اور کہاں صرف کیا ساری بات آ جاتی ہے اس میں یہ ہے وہ جو چیز کیسے لیے اور پھر صرف کیسے کیا روک لینا اپنے لیے تو ایک طرف رہا قرآن کہتا ہے بے جا صرف کر دینا جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس چھیت تک نہ پہنچے جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تھا اور مقامات کے اندر وہ صرف ہو جائے یہ بھی وہ کہتا ہے کہ یہ عباد الرحمان کی صفت نہیں ہے بینا ظالے کا قواما اس کے بین بین ایک وہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں قوام کہ جس سے زندگی قائم رہتی ہے ضائع ہو جائے جب بھی نہیں رہتی قائم اس کو روک لیا جائے جب بھی نہیں رہتی قائم قوام وزین ان کی کیفیت یہ ہے کہ لا الہ اس کے بعد اللہ ایک خدا کے قانون کی عطایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کو آواز نہیں دیتی یہ ہے تو اللہ کے معنی ہیں ایک خدا کے قوانین کے تابع بک لیکن یہ کر نہیں سکتا انسان جب تک پہلے لا الہ نہ کہے کوئی صاحب اقتدار نہیں میں ہر ایک سے انکار کرتا ہوں بہت بڑا نعرہ انقلاب ہے نے وہ ٹھیک کہا تھا اس نے اقبال نے جو جب کہا تھا ہم نے دیکھا تھا لڑکھڑا کے گرنے والے ہو گئے تھے جب یہ شیر پڑا انہوں نے موتی دروازے کے باہر ہے کیوں می گوئم مسلمانم بدرزم جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں کہاں پوچھتا ہوں کہ دانم مشکلات لائے لہرا مجھے لائلہ کی مشکلات کا پتہ ہے کیسے کہہ دوں کہ میں مسلم ہوں لائلا بہت بڑی چیز ہر ایک بار کی نفی ہر ایک سے انکار ہر ایک سے بغاوت اور یہ پہلا مرحلہ ہے ابھی ابھی وہ مثبت نہیں آیا وہ تو ابھی بعد میں آنا ہے ایک کا اقرار ہے پہلے تو ہر ایک سے انکار اور کسی ایک و العین کی طرف زیادہ آپ رخ کریں گے کر نہیں سکتے جب تک کہ باقی ہر طرف سے آپ اپنا رخ نہ پھیر لیں اور یہ چیز تھی عزیزہ نے من جو ابراہیمی نے ہمیں بتائی تھی انی وجہ تو وجہ جی فطر سماوات حنیف میں من مشرقی کہاں ہو تمہیں بتائیں مشرق کون نہیں ہوتا وہ کہ جو یہ اعلان کرتا ہے کہ میں دنیا کی ہر جازبیت اور کشش سے منہ موڑ کر صرف تیری طرف دیکھ رہا ہوں کہا یوں انسان شرک سے پاک ہو کے معاہد ہوتا ہے دنیا کی ہر سمت سے منہ موڑ کے اس ایک کی طرف رکتا کتنی عظیم چیز تھی یہ جو کہا گیا ہے اور کتنی سیل ہو گئی ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے ہر نماز کی نیت کی نقصان نماز کی نیت تو نماز کی نیت یہ ہوتی ہے نہیں وجہ تو فطر سماوات نہیں کہ اگے ہوں بھی کہتے اللہ اکبر کہہ کہ رگوچ نہ چلا جائے پہلی رکاج جڑی ہے وہ ماری جائے گی میری ہاں جی۔ انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارد حنیفا وما انا من المشرکین حنیفا حنیف ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ناک کی سیب جانا ادھر ادھر دیکھے ہی نہیں تکے ہی نہیں لا یہ عباد الرحمان کی میں نے عرض کیا نا خصوصیات بیان کر رہا ہے قرآن ولا بالحق ہر انسانی جان کو خدا نے واجب التحریم بنایا ہے یاد رکھو ہر انسان واجب تقریب ہر زندگی ہر جان جو ہے اس کا ضائع کرنا خدا نے حرام قرار دیا ہے لیکن اللہ بالحق حق کی خاطر یہ کیا جا سکتا الحق کی خاطر یہی جو قرآن نے کہا ہے کہ کوئی اگر کسی کو جرم قتل کی سزا میں جو قتل کیا جاتا ہے جان تو وہ بھی لینی ہوتی لیکن وہ بالحق ہوتی ہے حق کے مطابق لی جا سکتی ہے جان اس کے بغیر نہیں اور الحق قانون خدا بندی ہے جہاں یہ کہا کہ وہ کسی جان کو تلف نہیں کر جان کی تو عزت قرآن کی قیمت اتنی ہے قرآن کے نزدیک اس نے یہ کہا ہے کہ جس کسی نے کسی ایک جان کو بھی نا حق تلف کر دیا یوں سمجھو کہ اس نے تمام نو انسانی کی جان مار پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا جس نے ایک جان کو بھی ناحق تلف کر دی اور جس نے کسی ایک زندگی کو بھی بچا لیا یوں سمجھو جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا انسانی زندگی کی اتنی قیمت ہے اس کے نزدیک لیکن بالحق اسے زندگی کو تلف کیا جا سکتا ہے اور یہ ہے بھی ضروری جس انگلی کا ناسور اتنا زہر آلود ہو جائے کہ وہ زہر باقی حصہ جسم کو بھی تلف کرنے کا موجود بنتا ہو اس کا امپوٹیشن اس انگلی کے اتنے حصے کو کاٹ دینا ہی ضروری ہوتا ہے یہ بات اور جگہ آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ قرآن نے کہاں اس زندگی انسانی زندگی کو طلب کرنا یا قتل کر دینا جو ہے کہاں جائز قرار دیا ہے <clears throat> اللہ بالحق یہاں کہا اس نے اور عباد الرحمان کیا ہے ولا یا <clears throat> ہم ترجمہ صرف یہی ہے کہ وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے اگلی بات ایسی کہی ہے اس نے آج جو تحقیق ہو رہی ہے دنیا میں وہ بتاتی ہے کہ یہ چودہ سو سال پیشتر کہنے والا کوئی انسانی ذہن نہیں ہو سکتا وہ میں یافیل زالے کا یل کا آسام ہے زنا <clears throat> کے مرتکب فرد ہو یا کوئی قوم ہو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ لفظ ہے یہ اسامہ اسم کے معنی ہمارے ہاں تو یہ جتنے لفظ قرآن میں آتے ہیں نا معاشیت ادوان جرائم جرم یہ اسم گناہ اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے <clears throat> گنا ہوں یہ الگ الگ لفظ قرآن نے جو استعمال کیے ہیں جیسا میں نے عرض کیا تھا یہ شاعری نہیں ہے ہر لفظ اپنے مقام پہ ہمالیہ کی طرح محکم ہے یہ اسامہ کیا چیز ہے اربوں کے ہاں کارواں کے اندر جتنے بھی ساتھ یہ اونٹ وغیرہ چلتے تھے برابر کے قوی ہوتے تھے طاقتور ہوتا تھا تو وہ کارواں کے باقیوں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا نا جس اونٹ یا اونٹنی کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ کمزور ہو جائے مزمحل ہل ہو جائے ناتواں ہو جائے اور کارواں کے ساتھ نہ چل سکے پیچھے رہ جائے اسے وہ ناقائے آسما کہتے تھے اور یہ جو میں ہلال پیدا ہو جاتا تھا جو باقی سب کے ساتھ نہ چل سکے باقی اقوام کے ساتھ چل نہ سکے پیچھے رہ جائے جو وہ تھا جس کو وہ اسم کہتے تھے کہا یہ کہ یہ جو یہ گنا کیا چیز ہے انسان کے جنسی جذبے کی تسکین یہ ہے نا اختلاط جنسی جسے آپ کہتے ہیں میری بیٹیاں بہنیں معاف رکھیں یہ الفاظ کہنے پڑتے ہیں جنسی جذبے کی تسکین یہ ایک چیز ہے انسان کے اندر اب اس کے لیے اس نے حدود مقرر کر دی ان حدود کے اندر رہ کر اس جذبے کی تسکین کی جائے تو اسے اس نے جائز قرار دی اس کا نتیجہ قسم نہیں بتایا حدود فراموشی اس کے اندر اگر ہو جائے تو اس کا نام زنا رکھا جاتا ہے جنسی جذبے پہ کنٹرول نہ ہو یہ بڑی ایک گہری سی چیز ہے حدود فراموشی جو ہے وہ وہ چیز ہے جو آج ہمارے ہاں مغرب میں عام ہے تاریخ انسانیت میں بھی یہ دور گزرے ہیں جہاں اس کے اوپر کوئی خاص پابندیاں عائد نہیں کی جاتی تھی آپ کو یاد ہے میں اکثر ایک کتاب کا حوالہ دیا کرتا ہوں انون کی وہ کتاب ہے سیکس اینڈ کلچر ہمارے دور کا بہت بڑا ریسرچ محقق ہے وہ اس نے اس موضوع بنا لیا تھا سیکس کے متعلق اپنی تحقیق کا دنیا کے اسی قبائل جو ہیں جو ابھی تک تہذیب کے زمانے سے پہلے کی زندگی بسر کر رہے ہیں اسی قبائل کے اندر رہ کے وہاں اس نے سرچ کی ان کی زندگی کی اور سولہ مہذب اقوام کے اندر وہ رہا ان کی زندگی کا ریسرچ کیا اور اس کے بعد اپنے ریسرچ کا جو اس کی تحقیق کا محاصل تھا وہ اس نے اس کتاب کے اندر وہ دیا خود تحقیق کر اس نے یہ چیز کہی ہے کہ میری پوری ریسرچ نے اور تاریخی شواہد نے یہ بات بتائی کہ جس قوم نے بھی جس جنسی جذبے کی تسکین کے لیے حدود اور پابندیاں مقرر کی ہیں اور اس میں سب سے بڑی پابندی یہ ہے کہ وہ ازدواجی زندگی شادی سے قبل قسمت کی کے اوپر زور دیتی ہے کہ وہ چیسٹی اس کے برقرار رہے شادی سے پہلے جس قوم نے بھی اس چیز کو ملحوظ رکھا ہے وہ دنیا میں سرفرازی سربلندی تہذیب کے بلند ترین مقام پہ پہنچی ہے اور جس قوم نے جتنی جتنی اس میں ڈھیل دی ہے اتنی ہی وہ زوال پذیر ہوتی ہے اور اس نے لکھا ہے کہ کوئی قوم اگر یہ حدود توڑ ہی دے تو تاریخ بتاتی ہے کہ سو سال سے زیادہ وہ قوم زندہ ہی نہیں رہ سکتی یہ اتنی بڑی اہمیت ہے اس مسئلے کو اب وہ جو کہتا ہے کہ یہ جو حدود توڑنے کے بعد یہ جنسی جذبے کی تسکین ہے وہ قومیں دوسری قوموں کے ساتھ چلنے کے قابل ہی نہیں رہتی ان میں ذمہ آ جاتا ہے کمزوری آ جاتی ہے زوف آ جاتا ہے وہ اپنے کارواں سے پیچھے رہ جاتی ہیں اور قرآن نے اس کو کہا اسم ناقہ آسما جو کارواں سے پیچھے رہ جاتی ہے انمن آج لکھتا ہے یہ الفاظ ہیں اس کے کہ وہ دنیا کی زندہ قوموں کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں رہتی وہ قوم جس کے اندر جنسی جذبے کی تسکین کے لیے اس قسم کی پابندیاں نہ عائد کی گئی ہوں زندہ قوموں کے ساتھ نہیں چلنے کے قابل رہتی قرآن کہتا ہے کہ میں یفل زالے کا یلقا آسام آؤں جو ان پابندیوں کو توڑتا ہے یاد رکھو جو قوم ایسا کرتی ہے اس میں اس محلال ایسا پیدا ہوتا ہے کہ وہ کارواں کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں یہ کیا بات ہے کیوں ایسا ہوتا ہے اس نے تو تاریخی شواہد دیے ہیں ہوتا کیوں ہے یہ انسان کے اندر ایک خاص بیدار ہوتی ہے وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے اگر تو سامنے اس کے کوئی پابندی نہیں ہے تو سوالی کنٹرول کا پیدا نہیں ہوتا آج پیدا ہوئی اسے پورا کی اگر کوئی پابندی ہے سامنے وہ خواہش جو ہے یا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو رہا ہے اس تقاضا کچھ کر رہا ہے اس کے سامنے پابندی ہے کہ یہ یہاں یوں تم نے نہیں اس کی یوں تسکین کرنا اس کنٹرول کے لیے یہ بڑی گہری چیز ہے آج کے سائیکالوجسٹ چیز کے اوپر پہنچے اس کنٹرول کے لیے بڑے اسٹرانگ نرو کی ضرورت ہوتی ہے نروس سسٹم بڑا طاقتور ہونا چاہیے انسان کا جذبہ وہ اندر سے ایک تقاضا کرتا ہے سامنے ایک پابندی ہے وہاں رکنے کے لیے یہ جو کشمکش ہوتی ہے اس جذبہ اپنی وہ چاہتا ہے تسکین پابندی چاہتی ہے رکنا کون رک سکتا ہے جس کے آساب بڑے مضبوط آساب ہمیشہ ارادے کے تابع ہوتے ہیں یاد رکھو ارادہ جسے کہتے ہیں نا بڑا مضبوط ہونا آساب کی مضبوطی ہوتی اگر وہاں وہ ڈھیل دے دیتا ہے پابندی کے اوپر رکتا نہیں ہے جس کے معنی یہ ہے کہ آساب کمزور ہو گئے اور اگر بار بار ایسا کرتا ہے بار بار آساب کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جنسی امراض میں جو گرفتار ہوتے ہیں ان کا علاج سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے ان کے آساب کو نروس سسٹم کو مضبوط بنایا کیا جاتا ہے یہ کنٹرول کوئی آسان چیز نہیں ہے اور یہ جو ہے انسانی جذبات کا تقاضا شدید ترین تقاضا جنسی تقاضا ہوتا ہے پاگل ہو جاتا ہے انسان اس کے اندر فوری بیدار ہوتا ہے اتنی شدت ہوتی ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر در نے جرائم کر دیتے ہیں اس جنسی جذبے کے بعد اس کی شدت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک چیز تو ہوتی ہے یاد رکھیے تبھی تقاضا پیاس لگنا یہ جذباتی تقاضا نہیں ہے بھوک لگنا جذباتی نہیں ہے یہ انسان کی فزیکل لائف جو ہے یہ اس کا تقاضا ہے دیکھا قرآن کریم کی عظمت یہ کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے اس میں تو اس نے یہ کہا کہ یہ یہ چیزیں حرام ہیں پابندی ہیں ان کے قریب نہ جانا لیکن کہا یہ کہ جہاں تم دیکھو کہ تمہاری جان پہ بان آئی ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے موت ہو جائے گی تو تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ جان کو بچانے کے لیے یہ حرام چیز کھانا تبھی تقاضا لیکن جو جذباتی تقاضا ہے یہ جنسی تقاضا جذباتی ہوتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ اس کا خیال نہ کریں تو یہ از خود بیداری نہیں ہوتا بھوک پیاس کی یہ کیفیت نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو پیاس لگے آپ نہ چاہیں تو پیاس نہ لگے آپ چاہیں نہ چاہیں بڑے سے بڑے کسی کام میں ہوں غرق ہوئے ہوئے ہیں پیاس لگتی ہے تو وہ تو اندر سے خود لگتی ہے لگتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے تو آپ کو وہ تنگ کر دیتی ہے کہ اٹھ کے پانی پیو جنسی جذبے کی یہ کیفیت نہیں ہے یہ تو خود اس کو بیدار کرتا ہے انسان عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کیا کیا گیا کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے اس کیفیت یہ اس کو خود بنانا پڑتا ہے اس آگ کو جب لگ جاتی ہے تو کہتا ہے بجھائے نہ بنے انسان کے فرد کے یا کسی قوم کی قوت ارادی یا نروس سسٹم کی پختگی جو ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے سیکس کے جذبے کے اندر آتا ہے جو قومیں ان جذبات کی تسکین کے اس جذبے کی تسکین کے لیے کنٹرول پابندیاں عائد نہیں کرتی بے باک ہونے دیتی ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ پوری نسل ان کی زندگی کے ہر شعبے میں بے باک اور سرکش ہوتی مگر میں ہوا کیا ہے وہاں کا نوجوان اب کسی کا کنٹرول میں ہی نہیں وہ رسے توڑا کے بھاگ گیا ہے وہ سنبھالے سنبھلتا ہی نہیں ہے اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ چودار بندی تو روزن سر برارن دروازے بند کر دیتے ہو تو روشن دان میں سے منہ نکال لیتا ہے شراب بند کی انہوں نے وہ آپ کے یہاں کی چرس پینی شروع کر دی تھی وہ راکٹ پینے شروع کر دیے وہ ہر چیز یعنی کیفیت ان کی یہ ہو گئی ہوئی ہے کنٹرول ہی اپنے آپ پہ نہیں تو جس پوری قوم کی یہ صورت ہو جائے کہ اس کے افراد کو اپنے جذبات پہ کنٹرول ہی نہ رہے وہ قوم دنیا میں کیا کر سکتی آپ اپنے زوال کے اسباب گنانے کے لیے بھی قومی کمیٹیاں بٹھاتے ہیں کمیٹیاں بٹھانے کی ضرورت کیا ہے اس ایک چیز کو لیجئے قرآن نے جو کہا تھا کہ یہ یہ جنسی جذبات کے اوپر اگر کنٹرول نہ رکھا جائے پابندیاں نہ رکھی جائیں تو آسان قوم کی قوتیں مزمحل ہو جاتی ہیں وہ دوسری زندہ قوموں کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں رہتی آپ نے اپنے آپ کو فریب دے لیا کہ نہیں جی ہم تو اس نہیں جاتے بہت اچھا جی، نہیں جاتے کرتے آپ کیا ہیں چار چار تو بیویاں لیکن اس میں بھی ایک بڑی دلچسپی ہے برسو نے ایک کتاب لکھی ہے دا مدر بڑی والیوم میں برسو تو بہت بلند شخص ہے اس کے اندر اس نے ایک چیز لکھی وہ بھی تحقیق کرتا پھرتا تھا کہنے لگا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو مونوگیمی ہے ایک وقت میں ایک بیوی وہ کہا یہ اس کا تماشا کیا اس نے کہا میں نے ایک کرد کو دیکھا اس نے کہا کہ یہ میری بیوی اڑتالیسویں ہے تو میں نے کہا اڑتالیس بیوی ہیں ایک وقت میں کہنے لگا جی نہیں لاہور والا صاحب میں تو ایک وقت میں ایک ہی بیوی میں نے رکھی جس طرح سے کیلنڈر بدل دیتے ہیں نا ہم سال کے بعد یا ریلوے ٹائم ٹیبل ہر چھٹے مہینے کے بعد وہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے مہینے پہلی بیوی کو ایک دو تین کرتا تھا نئی بیوی لیا بالکل شہران ہے آپ کے چار تو بجا کے وقت جائز ہے اور جس کو جب جی چاہے ایک دو تین کیا میاں نے اور وہ بیچاری اپنے سارے ان بچوں کو لیتی روتی دھوتی ہوئی کہاں جا سکتی ہے کہیں جانا ہوں گا نا غریب جی اور یہاں نئی نویلی اور جب جی چاہے اس کو نکال دیجیے اور اس پہ ہی بس نہیں کیا لانڈیوں کی اجازت بلا تعداد بلا نکاح تین تین ہزار آپ کے ہاں یہ جو ہارون رشید وغیرہ خلافا کہے جاتے ہیں نا جن کو ذہن میں ان کا بڑا نقشہ مقدس نظر آتا ہے تین تین ہزار ایک ایک کے حرم کے اندر لوڈیاں سلاطین کے اس وقت تک یہ کیفیت آپ کے یہاں چلی آ رہی ہے آج بھی آپ کے یہاں یہ جو نئے مبصر ہیں یہ مجھے صاحب کی تصویر اٹھا لیجیے لکھا ہوا ہے کہ جنگ کے اندر جو دشمنوں کی عورتیں آپ کے گرفتار ہو کے آئیں گی قیدیوں کی سپاہیوں میں تقسیم کر دی جائیں گی معاذ اللہ معاذ اللہ لفظ ہے استعمال کے لیے پھر ان لانڈیوں کے متعلق یہ ہے کہ جب جی چاہے آپ ان کو فروخت کر سکتے ہیں تو تن دے سکتے ہیں دوسروں تعداد کوئی نہیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسے زنا کہا نہیں جاتا تو ریزا نے من نہ کہنے سے کیا یہ چیز بدل جائے گی سور میں بکرا دو گے تو حلال ہو جائے گا یہ کیا چیز ہے کیا چیز تھی جس کو کہا تھا اس نے جن سے جذبے کی تقسیم جو ہے اس کے لیے ایک حد پابندی عائد کی ہوئی ہے جیزانے میں من قرآن کی پابندی یہ تھی ایک تو یہی چیز کہ یہ سوائے سلسلہ ہے نکاح کہ اس دواجی زندگی کے کوئی اور طریقہ نہیں اس دواجی زندگی کے اندر باہمی انتخاب سے ایک بیوی ایک وقت طلاق کی یہ چیز نہیں ہے ایک دو تین کیا اور چل ختم کیا نیلام گھر کے اندر قرآن میں دیکھیے اس کے اوپر پابندیاں کتنی عائد ہوئی ہیں یہ تھا اس نے جو پابندی یاد کی تھی پھر جب یہ چیز ہو جائے شادی سے پہلے کسی عورت کی طرف بھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا مجھے اس نے کہا تھا باہر نکلو تو نگاہوں کو نیچا کر کے نکلو وہ یوں نہیں تھی کہ یوں نیچا کر کے اس کے نگاہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نگاہوں کو بے باک مت ہونے دو شادی سے پیشتر دنیا کی ہر لڑکی ہر عورت اس کے نزدیک واجب الاحترام ہے شادی کے بعد صرف ایک بیوی ہے جن کا آپس میں تعلق شادی ہوئی تو جن سے اس سے پہلے نکاح ہو سکتا تھا وہ بھی اس دوران میں اس کے لیے واجب لیتا رہا اس کی طرف بھی نگاہ نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا یہ یوں زندگی گزاروں یہ تھی جو پابندی عائد کی تھی اس نے تو جس قوم پہ یہ پابندی عائد ہوئی ہوئی ہو اور وہ پھر بدیب خاطر یہ چیز جو ہے اس کے اوپر کار بند رہا ہے آپ سوچیے کہ اس کی قوت ارادی اور اس کی نروس سسٹم کیسی مضبوط ہوگی یہ بلائیں نہیں تھے کہ عرب جنہوں نے جا کے اتنے اتنے جو تھے کیسر اور کسرا کی سلطنتوں وہ میرے اللہ ان ان کے مقابلہ جو ان دونوں قوموں سے ہوا تھا کیا کمی تھی ان کے اندر یہی کمی تھی جنسی جذبے کے اوپر پابندیاں اتنی نہیں تھی نہ ایران میں تھی نہ ان کے کیسر کے اندر رومنس میں تھی اور یہ وہ قوم تھی جو تیار کی اور معلوم نہیں کہ اس قوم نے وہ جو ایمان لائی ہے اور یہ تعلیم و تربیت نبوی جو تھی اس نے ان کے اندر کیا قلب ماہیت کر دی تھی کس طرح سے ان کی نفسیات کو بدل دیا تھا یہ وہ قوم تھی کہ جو بجا وقت کتنی بیویاں بھی ان کے ہاں ہوتی تھی لوڑیاں بھی ان کے ہاں ہوتی انہیں کو یعنی اگلی جنریشن بھی نہیں انہیں کی پھر یہ کیفیت پیدا کی انہوں نے نگاہ کو کہیں نگاہ بے باک نہیں ہونے دی کسی دوسری طرف اٹھنے نہیں دی نگاہ کامرس کے اندر جب یہ گئی حضرت عمر کی فوج کے انہوں نے عیسائیوں نے شہر کے اندر کیا یہ دکانوں کے اوپر نہایت نوخیز لڑکیاں خوبصورت وہ بٹھا دی یہ سیل گرم جن کو آپ کہتے ہیں ہم ان کے یہاں تو پردہ ہوتا ہی نہیں تھا وہ بتا دی یہ سپاہی جو تھے فاتح ہے معاف رکھیے نا جن کو تلنگے کہتے ہیں یہ اس شہر میں سے گزرنا تھا انہوں نے یہ گزر کے باہر آ گئے تو انہوں نے یہ جب شام ہوئی تو ان میں سے کوئی آئے دیکھنے کے لیے کہ ان کو ان کا اوپر یہ تو جال پھینکا تھا نا انہوں نے کہ کوئی اثر وسر ان کا کچھ بھی ہوا ان میں سے دبائی نے کہا کہ تمہارے ہاں یہ شہر کے اندر یہ چیزیں کیا کیا ہیں جو عام طور پہ بکتی ہیں انہوں نے کہا کہ تم شہر کے بازار سے گزر کے آئے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے کہنے کے نہیں جب ہم گزر کے آئے تھے تو پہلے یہ آواز دے دی گئی تھی کہ نگاہوں کو نیچے رکھ کے جانا ہے تو ہم نے تو نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں کہ شہر میں کیا ہو رہا تھا یعنی اگلی جنریشن نہیں عزیزہ نے من یہ تھی تعلیم و تربیت نبی وہی کام جب کہا وہ جرنیل نے کمانڈر نے بھانپ لیا ہوگا نا کہ یہ کیا جال بچایا گیا ہے اس نے قرآن کی آیت جو تھی اس کے چار لفظ دہرا دیے اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ انہوں نے دکان پہ چیزیں دیکھنے کے لیے بھی نگاہ نہیں پھر اٹھائی کرے گئے اور اس کو پوچھتے ہیں آگے تو کہتے ہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے یہ ہے وہ چیز یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں کہا گیا قرآن کہ اگر جنسی جذبے کی تسکین کو بے باغ کر دیا جس فرض یا قوم نے یا فل زالے کا یل کا آسام یاد رکھیے انفرادی طور پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بھی ان جنسی جذبے کے اندر بے باک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی اور برائیاں ان کے اندر ہوتی ہیں وہ اپنے نرز کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا آسام قوت ارادی نہیں رہتا ضبط نہیں رہتا ضبط نفس نہیں رہتا اور قوم میں جب یہ چیز ہو گئے یورپ ہمارے سامنے گیا کل ہی اس برطانیہ کی مملکت پہ سورج نہیں ڈوبتا تھا یہ کوئی ہزار سال کی بات نہیں ہے ہمارے دیکھنے کی بات بچپن میں ہم یہ پڑا کرتے تھے سورج نہیں غروب ہوتا تھا وہ قومیں آج دنیا میں چوتھی پانچویں بھی نہیں پتہ نہیں کتنی پیچھے رہ گئی ہے اس لیے کہ جنسی جذبے کے اوپر جو کنٹرول تھا اس کو اٹھا سکتا کل کی ابھی بات تھی ان کے یہاں وکٹوریا کے زمانے میں جس چیز کے اوپر لیگ کا لفظ آتا تھا ان کے ہاں اس کو ننگا نہیں ہونے دیتے تھے میز کی جو ٹانگ ہوتی تھی لیگ آف دی ٹیبل اس کو بھی اس طرح سے کپڑا اڑا کے رکھتے تھے ان کے ہاں اور آج تو بات بار ہلکی <laughs> کہنے کی ہے ہی نہیں نتیجہ اس کا آپ کے سامنے ساری دنیا میں پٹی ہوئی قومیں ہیں تو ہم تو صدیوں پہلے پٹے تھے وہ بہرحال اب ان کے یہاں آہستہ آہستہ اس جذبے میں جہاں تک بڑھ گئے ہیں حیوانات سے بھی آگے چلے گئے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں تو اب مجھے یہ لفظ یہی بولنا چاہیے ہوموسیکچولیٹی کو قانون جائز قرار دے دیا انگلینڈ نے قانون جائز انہوں نے کہا کہ ڈوب تو رہے ہی ہیں اب یہ جی ستیہ ناز ہوتے سوا ستیہ ناز ختم نہیں کام ہے کل کا آسام یوزاف نہ آزاد یوم القیامہ عمل یا خلد پی ہے مہانا یہاں وہ لفظ آیا جہنم کے عذاب میں یہ قوم گرفتار ہوگی زلیل و خار ہو جائے گی دنیا میں یہ کیفیت ہوگی لیکن یہاں پھر وہ رکتا ہے ابدی جہنم یہ نہیں اللہ من تابا و آمنا و عمل عمل و کا بدل اللہ حسنات وکان اللہ غفور رحیم ابدی طور پہ وہ کنڈم نہیں کرتا کہتا اچھا، ابھی ان میں اگر یہ ہے کچھ تھوڑی سی بھی ان کے اندر اگر وہ رم باقی ہے زندہ رہنے کی اور یہ محسوس کر لیں کہ ہم نے غلط قدم اٹھایا تھا پھر اپنی اس غلطی کا احساس کر کے اس پہ نادم ہوں پھر لوٹ کے آ جائیں وہیں جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا پھر اس پر عوام پھر اس حقیقت پہ ایمان لائیں کہ یہ کنٹرول بڑا ضروری تھا پھر اس کے بعد ایسے کام کریں کہ جو اس کے ہاں کی جو کمیاں واقعہ ہوئی ہیں وہ پوری ہوتی چلی جائیں جو ڈیفیشنسی ہو گئی ہے اس کو میک گڈ کیا جائے یہ ہے عمل صالح جس کو وہ کہتے ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جو بدل اللہ و حسانات آتے ہیں پھر ان کی یہ تباہیاں ہو سکتا ہے کہ خوشگواریوں کے اندر بدل جائے یاد رکھیے قرآن کریم نے معاشرے کے اندر جو برائیاں وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اسی لائن کے اندر اور سختیاں کرتے چلے جاؤ یہ نہیں بات اس کا پروگرام اور ہے تو ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ پیدا ہو جائیں لیکن یاد رکھو اگر ناہمواریاں کسی معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اگر اس کے اندر یہ خرابیاں آ جاتی ہیں تو اس کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یاد رکھو ان الحسنات یوز ہب نت سیات جتنی تقریبی باتیں وہاں ہوئی ہیں نا اس سے زیادہ تعمیری کام کرو اس معاشرے کے اندر پھر تقریبی کاموں کے نقصان جو ہے ان کی تلافی ہو سکے گی یہ ہے طریقہ یہ ہے وہ عملی پروگرام حسنات زیادہ بڑھاتے چلے جاؤ تاکہ وہ جو تمہارے کھڈے اور گڑے اور یہ پڑے ہوئے ہیں نا وہ پورا کرتے چلے جاؤ سر سڑک لیول جبھی ہوتی ہے نا یہ تعمیری کام کرتے چلے جاؤ یہ تعمیری کام حسنات جو ہیں یہ سیاحت کو لے کے جائیں گی جو بد اللہ سیاحت حسنات مکان اللہ غبور الرحیمہ تمہاری پھر حفاظت بھی کرے گا پھر سامان نشو و نماوری دے گا سورہ الفرقان کی آیت ستر تک آ گئے اور میں آج اس میں ذرا خاص ہی تھا آگے ایک آیت آتی ہے جس میں میں سمجھتا تھا کہ شاید پورا درس لے جائے گی وہ تو بڑی اہم آیت ہے میرے نزدیک لیکن ہم اس سے پہلے ہی وقت ہو گیا رک گئے اس آیت کو ہم آئندہ لیں گے سورہ فرقان کی آیت ستر تک ہم آ گئے رب بنا تو قبول میں ایک ذرا سا اعلان ہے